کہ حضرت صاحب ہم کالج میں ہمیں پلیٹوں میں کھانا پڑتا ہے جن پلیٹوں میں کھانا پڑتا ہے ان پلیٹوں میں گوریاں بھی انگریز لڑکیاں بھی کھانا کھاتی ہیں اور یہ پلیٹیں ہم نہیں دھوتے یعنی کراکری والے ہی دھوتے ہیں تو ان ان پلیٹوں میں ہمارا کھانا کیسا ہے اس بارے میں ذرا روشنی فرما دیجیے جزاک اللہ خیر آپ کوشش اسی صاحب کر لی جائے کہ ان پلیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے صابن وغیرہ لگا کر دھو لیا جائے اچھے طریقے سے دھو کر پھر اس میں کھانا کھایا جائے اور ان کراکری والوں پر اعتماد نہ کیا جائے کیونکہ وہ خود بھی اللہ ماشاء اللہ ان میں مشرق ہوتے ہیں تو مشرق کے برتن میں کھانا بغیر صاف کرنے کے مکرو ہے نہیں کھانا چاہیے جی حافظ سیون ون سیونٹی ون